ہاں جی السلام علیکم وعلیکم السلام اچھا چشتی صاحب بول رہے ہیں جی جی جناب خیریت صاحب وہ خیریت ہے وہ آپ کی روایت میں نے چیک کی تھی وہ بیٹی والی ہاں وہ ضعیف روایت ہے جو جس کی بنیاد پر خبر روایت کو تو کیا تھا نا جی جی رضی جی۔ اللہ تین روایت اچھا وہ میں نے بھی اس پر غور کیا تھا جی مجھے دو راوی اس میں مجھول معلوم ہوئے ابو غراب اور ابو العباس ہاں جی اور ایک اور تیسری وجہ بھی تھی عبداللہ وہ جو ہے نا عروا بن زبیر نہیں ہے وہ عبداللہ بن عروا بن زبیر ہے اچھا ہے نا ہاں۔ اس کتاب الاسماء و صفات کا جو مختوطہ ہے اس میں عبداللہ بن عروا بن زبیر ہے اور دوسری بات یہ کہ یہ جو ہے نا ہاں جی جی, جی۔ ذرا میری بات یعنی شیخ معلومی جو تھے نا عبدالرحمٰن ہاں۔ الانوار الکاشفہ ہاں ہاں, ہاں،, ہاں۔ کتاب کی بات ہوگی اس میں انہوں نے مختوطے کا بھی ذکر کیا ہے اور اس حدیث پر بات کیے اچھا ہاں، یہ انہوں نے پیش کی نا منکرین حدیث نے محمود ابو ریا نے جی جی اچھا اچھا جی فرمائے اچھا وہ تو خیر اس سے بھی جی۔ اس سے مضبوط صحیح حدیث سے مبارکہ آ گئی ہیں صاحب احترام سے اچھا ہاں وہ تو بے شبہ حدیث مبارکہ یہ کتاب ہے دفاع ان ابی حریرا جی اس کے اندر تو روایات بھری پڑی ہے نا عائشہ صدیقہ پاک کے جو استدراکات ہیں نا اور خصوصاً امام زرکشی کی جو کتاب ہے نا علی ہاں علی جابا شاہ ہاں، اچھا ہے آپ ہاں. اس کے اندر تو کتنی روایتیں ہیں عائشہ پاک کے جو استدراکات ہیں تو ہاں، کچھ صحیح ہوں گے نا ہاں کچھ اب جو صحیح ہیں تو ہیں اس دیکھے نا اصل ایک ہوتا ہے صدق ایک ہوتا ہے صاحب و نسیان صحابہ کے صدق میں تو کوئی شک نہیں صاحب و نسیان تو ہو سکتا ہے آدمی سے جیسے معاشہ نے ثابت کیا کہ ان سے صاحب ہو گیا فلان تو حضرت زبیر بن عوام والی روایت کا ذوف نہیں وہ ان سے نہیں ہوگا کسی صاحب صاحب و نسیان جو ہے نا روایت میں نہیں ہے روایت نہیں نہیں دیکھے نا وہ ابو رحرا سرکار کا تو انہوں نے ثابت کر دیا اور حضرت ابو رحرا پاک بھی تسلیم کیا انہوں نے کہ باقی ایسا ہو گیا کسی روایت میں ان کو غلطی ہوئی ہے کسی روایت کو پسا ہوا ہے ان کو وہ ہے نا ہو گئی ہے نا تو خطا تو ثابت ہو گئی نا معلوم صاحب دیکھیں حضرت یہ بتائیں آپ تو پھر یہ بتائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا شب قدر کے بارے میں فنسی تو نہیں وہ تو روایت میں نہیں نکلتی ہوئی نا کسی کو بھول جانا تو ہے نا میں نہیں میری بات سمجھے روایت کو غلط بیان کرنا مثال کے طور پر ہاں، وہی روایت میں وہاں ہو جانا یہ یعنی کوئی بڑی بات نہیں ہے اور نہ ہی یہ انسان کے شان کے یہ خلاف ہے چٹھی صاحب دیکھئے میں ہاں، بارے میں بڑے جذبات رکھتا ہوں جی تو آپ سے جو فون پر رابطہ ہو رہا ہے جی، جی۔ آپ ایسا ہے نا ذرا میری بات سنیں جی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کسی روایت میں معاف نہیں ہوا ہاں، ہاں، میری بات سنیں میں حضور کے بارے میں نہیں کہہ رہا صحابہ کی بات کر رہا ہوں روات کی بات کر رہا ہوں میں نے مثال سنو میں نے وہاں پر جو مثال دی وہ صرف نسان کی دی عوام کی نہیں دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نسان اس نسان کا یہ ہے کہ شریعت بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بعض اوقات نشان وارد کر دیا جاتا ہے یا اس طرح کا جی۔ جس طرح کے سجدہ صاحب سرکار جی، صلی اللہ ہاں۔ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ہے نا تو اس کا جی، ہاں۔ مطلب یہی ہے کہ تشریح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کرا دیا جاتا ہے تو مطلب یہ نکلا کہ نسیان جو ہے وہ بھی شان رسالت کے منافی نہیں جب شان رسالت کے منافی نہیں تو شان صحابہ کے منافی کیسے ہو سکتا ہے صحیح ہے نسیان اور چیزیں چیزیں اور اور وہم ہاں وہ میں جانتا ہوں کہ وہاں اور چیزیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہم کی نسبت نہیں کر رہا صحابہ کی طرف کر رہا ہوں نہیں ہوتا روایت میں دیکھیں ہم عائشہ پاک نے تو صاف فرمایا کہ وہم ابو رہ رہا آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہاں نہیں لگا نہیں ہوا نا ادھر کوئی وام نہیں ہوا نا انہوں نے دیکھیں اما میں بات کر رہا ہوں اما ایشا کا تو یہ عقیدہ ہے کہ وہاں لگ سکتا ہے اور ابو رانا کو لگ گیا ہے تو اگر آپ ان سے <laughs> ان کے جی، خلاف چلتے ہیں تو اور بات ہے برابر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں خطا اور نشیان یہ یعنی کوئی ضد نہیں ہے کہ انسان کے ساتھ جمع نہ ہو سکے نہیں اچھا معذرت کے ساتھ یہ جو ہے نا شفیق عبداللہ بن عمر اور عمر رضی اللہ دونوں کے بارے میں کہا تھا کہ اس وہ ہاں، جو حدیث ہے حالانکہ وہ صحیح تھی وہ اس میں منفرد نہیں ہے بلکہ اور نہیں عرض یہ ہے کہ یہ ایک اور بات ہے ہاں جی۔ کہ فی الواقع اگلے کا وہم ہے یا نہیں بات یہ ہے کہ اما عائشہ کا عقیدہ تو ثابت ہو گیا کہ وہم لگ جاتا ہے بس بات اتنا ہے تو اس میں یہ ہے نا ہاں۔ کہ یہ موقع صحابہ نے جو ایک دوسرے کے بارے میں فرمایا ہے ہاں۔ وہ ان کی اپنی بات ہے انہوں نے یہ نہیں کہا جی مر بات سنیں یعنی نہیں ہم نقل تو کر سکتے ہیں نا ہم اپنی طرف سے انشاء نہیں کر سکتے نقل نقل اور انشاء میں فرق ہوتا ہے زمین آسمان کا ہم نقل تو کر سکتے ہیں کہ اما ایشا نے یہ فرمایا فلاں صاحب نے یہ فرمایا اور جناب یہ ممکن ہے کہ ایسا ہو جائے تو جب امکان پیدا ہو گیا قطعیت باطل ہو گئی یعنی قطعیت کے لیے ضروری ہاں صدق میں شک نہیں ہے روایت کے صدق میں شک نہیں کریں گے لیکن یہ ہے کہ اس کی قطعیت میں ضرور جو ہے وہ فرق آ جائے گا اسی وجہ سے ہمارے فقائے اناف اصول جین ہمارے فرماتے ہیں اور جو جمہور کا مسئلہ ہے وہ یہی ہے یہ سوائے امام تین قول نقل کیا ہے نا اس نے صنعانی نے نہیں تین کال جو ہے نا اصل یہ تین کال ہیں اس کے اندر جو قاضی عدد کی ہے نا مختصر جو اصول پر ہے ہاں جی اس پر پھر جی ایک منٹ وہ میں آپ کو عبارت سناتا ہوں اختصار کدھر ہے یار وہ اختصار حدیث آپ کے پاس اختصار ہے نا حدیث ہاں،, ہاں میں وہ دیکھ لیا میں نے وہ سارا مطلب جو معاشیہ لکھ رہا ہے وہ بھی میں نے پڑھ لیا ہے ہاں, ہاں، دیکھے ہاں، نا وہ یعنی میں جمہور سے بات کر رہا ہوں کہ ہمارے فکا اناف جمہور اصول اصول جین شاشی سے لے کر اوپر چلے جائیں وہ تلوی تک وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اخبار احاد کے اندر زن اخبار احاد کے اندر زن ہوتا ہے ہاں،, ہاں اچھا ایک اور بات آپ پڑھیں وہ اس جی۔ میں جو ہے نا نقبت الفکر میں اس میں جی۔ صاف لکھا ہے کہ اگر مختف بال ہوگی تو پھر خبر واحد قطعیت کا فائدہ دے سکتی ہے علم کا علم قطع کا علم نظری کا وہ بھی علم ضروری کا نہیں آپ ضروری اور نظری کا تو فرق جانتے ہیں نا ہاں جی، میں یہ منطقی اصلاحات کو حضور سمجھتا ہوں نہیں اگر میری بات سنیں میری بات سنیں اگر منطقی اصطلاحات کو بالکل اگر ترک کر دیں گے نا آپ جی۔ تو کئی چیزیں اس کی ایسی ہیں کہ وہ بالکل مسلم حقائق ہیں پھر آپ کو شریعت کے بعد حصوں سے آپ یہ بتائیں التظام کفر اور لزوم کفر کا فرق فرق کر سکتے ہیں بغیر منطق کے ہاں کر سکتے ہیں کیوں بعض اوقات ایک آدمی ہے نا ہاں۔ کسی کسی بات سے آپ نکال رہے ہیں نتیجہ ہاں, ہاں۔, اچھا، ہاں، نا آپ لازم کی تعریف کیا کریں گے بتائیں نہیں ہم یہ تعریفیں نہیں کریں گے چلو اپنی تعریف بتاؤ اپنی تعریف بتاؤ یعنی تاریخ بتائیں جی۔ یعنی کسی کی عبارت ہے نا ہاں۔ اب ہم اس عبارت کو دیکھیں گے کہ آیا اس سے پہلے تو یہ کہ کفر لازم آتا ہے کہ نہیں بھائی وہی لازم کیا میری بات سنو نا آخر لازم جو آپ کہہ رہے ہیں تو لازم کی کوئی اجماعی تعریف تو کریں گے نا ورنہ تو ہر بندہ اپنا لازم اپنا نکال لے گا یہ کیسی عجیب بات ہے آخر کوئی تعریف تو یہ تو ایسی بات بن جائے گی جیسے امریکہ کہتا ہے دہشت گرد دہشت گرد تعریف پوچھو تو کوئی نہیں ہے وہ کہتا ہے اپنے مطلب جو میرے خلاف بولتا ہے وہ دہشت گرد ہے یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی ہر آدمی یہ تعریف بھی جو اس طرح کی ہوتی ہے نا جی۔ اب اجماعی تعریف جو ہے وہ اگر اجماع جو ہے اس میں ہو تو پھر تو ہی کوئی نہیں لیکن منطق وغیرہ پر تو کوئی اجماع نہیں منطق کی منطق کی کچھ چیزیں قابل مواخذہ ہیں کئی چیزیں بالکل اجماعی ہیں ان کے خلاف ہونا ایسا ہے جیسے عقل کے خلاف ہونا ہے نہیں اگر کوئی نہیں ہوں لازم اور ملزوم دونوں کی تعریفیں کریں چلو اپنی تعریف اپنی زبان میں کو کر دیں ہاں جی۔ کہ لازم کو کیا کہیں گے کیا تعریف ہے لازم کی ضروری ہوتا ہے یہ یعنی نہیں یہ کہا لو یہ کیا ہوا ضروری ہے یہ کیا ہوا ہاں جی او ہو استفر اللہ حضرت کیسے ہاں جی۔ بات کر رہے ہیں ضروری کے ساتھ لازم کی تعریف کر رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں جی۔ تو کیا ہوگا منتق کو تو ہم چھوڑیں گے منتق فلسفہ ملل ہو جاتا ہے ملل ہو جاتا ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتا مسئلہ ہاں، جی۔ میری بات سنیں جی جی کہ خدا کی وحدانیت ایک ہے وحدانیت ہاں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت مسئلہ ہاں، جی۔ اب جتنا فرق باطلہ ہیں اہل سنت کے علاوہ جتنے جی۔ فرق وحدانیت پر تو آ کر اتفاق ہو جائے گا سوا ام بینا و بینا کم اس کا مطلب یہ نکلا کہ کوئی ایک ماں بہل اجتماع بہل اشتراک نقطہ تو ہے جی۔ جب ماں بہل اشتراک نقطہ ہے تو کیا کہیں گے ہم کیا کہیں کہ ہم جو منطق والے یہ کہیں اور یا فلاں تو ہم کہیں وہ اس کو رد کر دیں ہم اس کو کہیں گے ملل ہے کہ وہ بھی جو بات کر رہے ہیں ان کی ہمارے ساتھ موافقت ہو گئی اور ہماری ان سے تو یہ اتفاق بس یہ کافی موافقت والے الفاظ اگر یہ فرض یہ نہیں یہ منطق اتنی اصطلاحات کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں بہت اشتراک وغیرہ کہیں گے کہ اس میں موافقت ہے بس حضرت پر جی حضرت بات یہ ہے میں وہی یاد کر رہا ہوں اچھا یہ بتائیں تصور تصدیق جو ہے ہاں جی۔ تصدیق کی کیا قسمیں بنائے گے کیا تاریخ کرو گے منطق تو میں مانتا ہی نہیں نہ جانتا ہوں نہ مانتا ہوں نہ اس کی یہی وجہ ہے جی جی اگر ایک سنیں ایک ہوتا ہے ایک ہوتی ہے منطق کی اصطلاحات اور ایک ہوتا ہے کی قوت کی قوت جس بندے کے اندر نہ ہونا تو حضرت وہ یاد رکھنا کبھی بھی دین اسلام کو سمجھ نہیں سکتا یہ ہمارے جتنے اسلام تھے طبی طور پر ان کے اندر موجود تھی ہاں یہ بات ہے کہ اصطلاحات بعض ایسی ہیں کہ ان کی ایجاد اختراع بعد میں ہوئے میں ایک مثال دیتا ہوں کیسی عجیب بات کر رہے ہیں آپ یہ ناو ہے ناو ہے بلاغت ہے کیا یہ تبھی طور پر ہمارے اسلاف میں نہیں تھی اور اگر اصطلاحات ہوئی بعد میں ایجاد ہوئی ہیں اختراع ہوئی ہیں تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ سب غلط ہے ہم اس کو نہیں مانتے نہیں مانے گی اسلاف سے جو جن کو آپ اسلاف کہہ رہے ہیں نا وہ اسلاف نہیں یہ شاشی ہو گئے یہ پفت ہو گئے یہ اسلاف یہ معذوری تھی اور اچھا، مطلب سنو سنو میری بات جی۔ ہاں۔ بات سنو یہ جو کہہ رہے ہیں آپ نا کہ یہ ہاں جی۔ ماتوریدی یہ فلان یہ فلان بات ہاں جی۔ یہ یاد رکھنا قرآن و حدیث سے ہے باہر ان میں نہیں ہے ان میں سے کوئی صرف بات اتنا ہے فہم کا فرق ہے بعض اوقات اب آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ فہم ہمارا صحیح ہے اور ہمارا دعویٰ ہے کہ فہم ان کا صحیح ہے نہیں ہمارے میں فرق کتنا ہے میری بات سنیں ابھی اور آپ میں جو مسئلہ جس کے لیے میں نے آپ کو فون کیا نا وہ امداد کا جو مسئلہ چل رہا تھا اس کی طرف ہاں جی۔ آتے ہیں اور میں آپ کی جی۔ اتر میں دیکھوں گا کہ جناب یہ دیکھیں اب فام کی جب تک بات ہوتی ہے کہ ابن تیمیہ کا دعویٰ یہ ہے کہ میں اور جناب جو حنابلہ کے بعض وہ گروہ جو مجسمہ سے تعلق رکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ٹانگ ہاتھ یہ سب کچھ ثابت کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں تشبیر تک بھی چلے جاتے ہیں اور جناب نوز بلّہ جو ابن زاغونی تھا وہ تو یہاں تک کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ تو معلوم ہے پتہ نہیں بھی ہے کہ نہیں ہے جی اور اللہ تعالیٰ ہوگی بات اب منسوب نہیں ہے یہ جناب سارے لکھ رہے ہیں اور خود جو قاضی ابو جالا کیا ہے وہ جناب جی جی جی جی اس کے اندر کیا کیا تماشا ہے اور طبقات حنابلہ کے اندر تو یہاں تک لکھا ہوا ہے نوز بلال یا تک کلّا موبائل منہ کے ساتھ وہ کلام کرتا ہے یعنی یہ ایسے جہالت ہے کہ عجیب میں کہتا ہوں کہ پتہ نہیں انہوں نے خدا کو کیا سمجھا ہوا ہے یہ مردود اقوال ہوتے ہیں ثابت نہیں ہوں گے نہیں بات یہ ہے وہی جس طرح ہاں، نا جس طرح ابن بطوطہ کہتا ہے کہ ابن اس طرح کہتا تھا وہ ساخاری ابن بطوطہ نہیں کہتا وہ شیخ تقی حسنی جو ہیں انہوں نے اپنے صنعت کے ساتھ اس بات کو نقل کیا ہے اس کے اندر دفو شبائی تشریح کے اندر کس میں وہ دفع شعبہ مل تمرت کے اندر ہے آپ کے پاس العقیدت العقیدہ وہ علم الکلام جو زاہد کوسری صاحب نے شائع کیا ہے مجموعہ اس کے اندر ہاں وہ جی۔ کتاب امام تقی اس نے کی وہ پڑھ کر دیتے ہیں اس کے اندر کے ساتھ اچھا وہ ہاں۔ جو کوسری کی دف و تشویر ہے مل جوزی والی اس کی وہ پر ہے وہ نہیں اس کے بعد لاحق ہے اس کے ساتھ آگے وہ پوری مستقل تصنیف ہے ہاں۔ ہاں، تو کمال وہ تو کمال کوسری تو سبحان اللہ کوسری تو عقیدے کے اندر کمال بندہ ہے ایمان سے ایمان اسلام دیکھیں میں ایک تشبیح کے حوالے سے بات کرتا ہوں یہ عام کہتے ہیں بلا تشبیح بلا تمثیل بلا تشبیح بلا تمثیل ہاں جی بلا تکیف ابن خیمیہ نے جو اللہ تعالیٰ کے جسم ثابت کیا وہ نعوذ باللہ من ظالب جو کو ثابت کرتا ہے یہ الفاظ ساتھ رکھتا ہے وہ کہتا ہے ٹانگ تو ہے لیکن بلا تشبیح و تمثیل ٹانگ ہے رب کی ہے جی جس طرح کہ یہ بھی لکھ رہا ہے ٹانگ ہے رب کی ہاتھ ہے رب کا منہ ہے یہ سر ہے رب کا یہ اپنا چہرہ ہے رب کا فلاں یہ لیکن یہ ہے جی بلا تشبیہ تک لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے اندر وہ تشبیہ تک داخل ہو چکی ہے اور اندر سے جیسا کہ میں نے آپ کو دکھایا تھا ابن عبد الحادی کا کہ وہ کہہ رہا ہے قدر مشترک خالق اور مخلوق کے درمیان تو ہے نعوذ باللہ میں ذالق اور شرک کیا ہوگا یار کیسی عجیب بات ہے یہ کیا فیض پایا اس نے ابن فہمیہ سے اور یہ کتاب الروح میری یار سنیں کتاب میں تھا جی جی سر الروح جو ہے جو ہاں جی۔ قیم کی یہ اس وقت جی۔ میرے سامنے پڑی ہے میں ابھی اس کی جو اللہ اکبر اللہ اکبر استغفر اللہ یہ کہتے ہیں بلا تشبیہ و تمسیل اللہ روح کی بات کر رہا ہے اور روح پر قیاس کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کو اور تشبیہ دے کر کہہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق تھے کہ جو روح کے متعلق ایسے نظریے نہیں رکھ سکتا وہ کہتا ہے فاو ابی اف ایتہ سے عل الایمان بالنزول الہی الى سماء الدنيا كل ليله فوق السماوات على عرش الله يكون فوق شان البتہ بل هو العالي على كل شيء وعلو من لوازم ذاته وكذلك دنو عشيه عرفت من اهل الموقف وكذلك مجيء یہ كذلك کا لفظ پر غور کرتے جائیں یہ کاف تشبیہ کے لیے آتا ہے مجیو یوم القیامت لمحاسبت خلقی و اشراق الارض بن اشراق الارض بن نوری و كذلك مجیو الى الارض حين دحاها و سواها و مدها و باسطها و هيا لما يراد منها و كذلك مجیو یوم القیامت حين يقبض عليها ولا يبقى بها احد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اگلے لفظ سنیں فاصبح ربك يطوف في الارض لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم <laughs> یہ ہے روح پر قیاس کر کے وہ کہتا ہے جیسے روح چکر لگاتی رہتی ہے پھرتی رہتی ہے روح زمین میں اسی طرح خدا چکر لگاتا رہتا ہے پھرتا رہتا ہے حضرت آپ بتائیں وہ اگر یہ ابن تیمیہ یہ اسی طرح کا اسلام پیش کر کے شیخ الاسلام بنائے تو پھر تو ہمارا سلام ہے یہ کیسا عجیب اسلام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ وہ عرش پر بھی ہے اور پھرتا بھی رہتا ہے چکر بھی لگاتا رہتا ہے زمین میں عجیب ہاں والی ہے یہ یہ اٹھانوے صفحہ ہے اور چھاپا جو ہے وہ دار الحدیث کا ہے اچھا۔ فاصل فاصل میں بتا دیتا ہوں وہ على افنیت قبورها اس کے پر چل رہا ہے یہ میرے پاس دارو کتب علمیہ کا ہے چلو ہاں۔ فصل جو ہے نا فصل یہی دیکھیں آپ اما قول من قال کو منقال الرواف رہا اچھا۔ حضرت میں کہتا ہوں کہ ابن تیمیہ کی دلالت میں کوئی ماسا شک نہیں ہو سکتا اور جنہوں نے اس کو شیخ الاسلام کہا ہے یا تو اس کے اقوال سے ناواقف تھے اگر وہ اہل سنت کے بزرگان بزرغان دین تھے اور جنہوں نے دوسروں نے کہا ہے وہ اندھے تھے ان کو پتہ نہیں تھا یہ کئی کیا رہا ہے جو واقف ہونے کے بعد بھی اس کو کہہ رہے ہیں یہ یاد رکھنا میری بات اس کو ثابت کر میری بات اس کو ہدایت پر ثابت کر دے میں ایمان سے توبہ کرنے کے لیے تیار ہوں اگر اس کو اسی اسی مسئلے پر صرف ہدایت پر ثابت کر دیں کہ بتایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق اللہ کو تشبیح دے رہا ہے روح کے ساتھ اور کہتا ہے جیسے روح چکر لگاتی ہے جبریل امین جس طرح آتا جاتا ہے خدا اسی طرح آتا جاتا ہے بتائیں یہ کیا خدا کو اس نے مانا ہے کمی پیش ہے اور کہا گیا بتاؤ ایسا کم اخلیش ہے اور اس جاہل کو کیوں نہیں سمجھ آیا جی، بالکل صحیح ہے لے سکتے اس کی شہر دیتے ہیں بھارت کیا یہ اب بھارت مجھے مل نہیں رہی ٹھیک ہے ہاں۔ یہ اچھا وہ مل گیا فاصل نمبر آپ کو بتا دیتا ہوں اچھا اچھا, اچھا۔ یہ مسئلے جو ہے نا مسئلہ کہ الامر صاحب الامر عاشر اس میں تو نہیں ہے یہ کسی میں المسلۃ الحادی عشرہ جی ملا ہے مل گیا جی نہیں اچھا اچھا یہ الروا اعلی اپنے دل قبور سب ہاں۔ یہ تو نہیں ہاں ہاں یہی یہی یہی ایک سو پچیس اچھا،, اچھا اس کے آخر میں ہاں اس کے آخر میں فاصل کے جو ہے نا آخر میں دیکھیں اچھا وسلم علی ربك يطوف في الارض جی یہ تو یہ کیا کر وہ حدیث ہم کر رہے ہیں وہ اچھا، حادیث سے سارا سے نزول نہیں ہے ہاں جی۔ حدیث نزول کا معنی بیان کرتے ہوئے کہتا ہے ہاں جی۔ کہ جو شخص ارواح کی بھی یہ بات نہیں سمجھ سکتا وہ نزول الہی کو بھی نہیں سمجھ سکتا جو ارواح کی یہ بات مان جائے گا وہ نزول کا مسئلہ اروا اللہ تعالیٰ کے نزول کا مسئلہ بھی سمجھ جائے گا اس یہ بتاؤ اب یہ بچہ حدیث سے کر رہا ہے چاہے کس سے کر رہا ہے ابن تیمیہ کا تو یہ خاص خلیفہ ہے اس نے تو پورا فیض جوتے بھی کھائے مار بھی کھائی جیلیں بھی کاٹی ساتھ رہا اور واحد ترجمان اس کا یہی شمار ہوتا ہے اس کے ساتھ کا تو کوئی ترجمان نہیں جو قدم بقدم اس کے ساتھ چلتا ہے اچھا باہر کی بات جو غلط لکھی میں پڑھ رہا ہوں نا فاس ربو کا فی الحال ہاں تو پھر ماننا پڑے گا یہ ٹبر ہی غلط ہے یہ ماننا ہاں۔ پڑے گا یہ ٹبر ہی غلط ہے ٹبر تو صحیح ہے یہ بات نہیں اچھا چلو چلو یہ بتاؤ کہ جب یہ بھی غلط ہے اور عقیدے کے اندر غلط ہے اور اللہ تعالیٰ کے متعلق کتنا غلیظ عقیدہ رکھ رہا ہے آپ بتائیں جس کے اللہ کے بارے میں کہ اللہ عرش پر ہے نہیں وہ یہ تو نہیں کہا وہ کہتا ہے فوق کا سماوات سمجھے وہ کہتا ہے فوق کا سماوات بھی ہے پھر آتا جاتا ہے چکر لگاتا ہے زمین میں یہ کیا ظلم عظیم ہے حضرت فقط اگر اسلاف کے پیچھے رہتا اور مستوی کہتا مستوی العرش کہتا اور جو اس کا معنی ہے وہ کہتا جو خدا کو معلوم ہے ہم وہی کرتے ہیں وہ معنی آپ جو خدا کو معلوم ہے تفویض کرتے ہیں جس طرح اسلاف کا تفویض کا عقیدہ تھا تو ہم بھی شکیل نہ سمجھتے اس عبارت کو لیکن ظلم تو اس وقت آتا ہے جب یہ کہتے ہیں آتا جاتا بھی ہے اور آتا جاتا اس طرح جس طرح روح آتی جاتی ہے اب کیا بنے گا ہاں یہ تو نہیں کرنی چاہیے کیا نہیں نہیں آپ دیکھیں اب اس میں ہے جو اگر حق پرست صاحب بنتے ہیں تو پھر تو آپ اس کے نرم رویہ نرم رویہ اختیار مت کریں ایک دیکھیں اب اسی اسی قیم کی مدار جو سالقین آپ کے سامنے ہوگی جی ہے نا اس کا فراست اس کا فراست کا باب کھولیں اچھا جی۔ کون سی جلدی فراست اچھا تین جلدوں والی جلد کا پتہ نہیں ہے فراست کا فصل فراست کے اندر ہے اچھا۔ فراست کی جی جی جی فراست میرے پاس تو ہے سات سو چھ سفا ایک ہی جلد ہے اس کی میرے کے پاس ایک ہی جلد ہے اور یہ کتب خانہ دار الکتاب العربی ہے اچھا، یہ یہ جناب الفراست الخالصہ الفراست الخلقیہ یہ دیکھیں اچھا، الفراست الخالصہ الفراست الخلقیہ اچھا تو اس میں کیا انہوں نے کہا ہے یہ جناب جی والا قد شاہد تو من فراست شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ امورا عجیبہ اچھا وہ معلوم و شاہد اعظم ہاؤم وعظم و بقا ہے وہ فراست ہی بہت بڑی کتاب اور دفتر درکار ہے حضرت کی فراسات کے لیے اخبر صحابہ اخبر صحابہ ابن تیمیہ اب حضرت کے کے راوی فقہ اس اندر کوئی شک نہیں ہے ابن قیم کی روایت ہو آپ کے نزدیک تو ایسے ہوگی جس طرح کے بخاری ہے نا اخبر صحابہ بدخول تتاری شام تسعین و ستے میں دمشق لا يكون فيها قتل عام ولا سبي عام انوشل كلب الجيش آه، آه، وحدة وحدته في وحدته في الأموال وهذا قبل أن يهم التتار بالحركة ثم أخبر الناس والأمراء سنة اثنتين وسبعمائة لما تحرك التتار وقصدوا الشام أن الدائرة والهزيمة عليهم وأن الغفر والنصر للمسلمين وأقسم على ذلك أكثر من سبعين يمينا فيقال له قل إن شاء الله فيقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا وسمعته يقول ذلك قال فلما أكثروا علي قلت لا تكثروا كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ أنهم مهزومون في هذه القرار كرر <laughs> یہ بھگوان سے چاہ رہا ہے <laughs> تو میں تو اسی وجہ سے کہتا ہوں ابن تیمیہ سارا بکواس ہے اب رسول اکرم کے متعلق کہتا ہے آپ کو تو منافقوں کا پتہ نہیں تھا بی بی پر تہمت لگ گئی تو منا تہمت لگانے والوں کا پتہ نہیں تھا حقیقت حال کا پتہ نہیں تھا اور خود لوہے محفوظ پڑھ رہا ہے اور غیب کے آنے والی خبریں بتا رہا ہے یہ کیا چکر ہے معلوم ہوا جو تقی ہسنی صاحب نے لکھا ہے کہ اس کا حال گرگٹ والا ہے یہ جب پکڑا جاتا تھا تو کہتا تھا میں توبہ کرتا ہوں تمہارے ساتھ جب نہیں تو پھر پیچھے رہ کر ان کو کہتا تھا یہ غلط ہے یہ غلط ہے یہ غلط ہے جی یہ تو وہی ابن عبد الوہاب اور وہابیہ کا یہی دستور ہے جب سامنے پکڑے جاتے ہیں تو پھر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں اور جب توبہ کرتے ہیں اعلانیہ توبہ کرتے ہیں نا معاویہ تو نہیں تو ہمیں نہیں یہ نہیں اس لیے جو ہے یہ اصل میں تکی ہی ہوگا تکی دین محمد بن الحسن ہی ہوگا نہیں نہیں یہ سواد کے ساتھ ہاتھ کے بعد ہے ہاں سواد ہے اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں اچھا میں نہیں جانتا ہوں یہ کون ہے پتہ نہیں کیا نا یہ شافی مسلک کیا ہے بہت بڑے تکی ہاں حسنی جو ہیں ان کی کفایت کفایت الاختیار ہے نا کیا ہے اچھا۔ فقہ شافی پرند کی کتاب بھی بڑی موت ہے یہ اور دوسری بات یہ ہے کہ بالکل قریب زمانے کا ہے نا یہ یعنی ہاں ایک صنعت سے تو یہ بات کر رہا ہے نا اس کی اور پھر ابن سہمیہ کا جو حال ہے اس میں لکھا ہے نا وہ خزانت الادب خزانت الادب ہے نا وہ نویری کی نویری کی اس کے اندر وہ تو آپ کا سارا مشاہدہ کر رہا ہے نا یہی بات ہے نا آپ کتابیں حاصل کریں اور پھر جناب تاکیب کریں میں حقیقت یہ ہے کہ پہلے بھی میں بھی کچھ نہ کچھ اس کے متعلق اعتقاد اچھا رکھتا تھا لیکن جو ہی میں نے تحقیق شروع کی ہے نا تو میں نے اس کو غلازت کا امبار پایا ہے اور جناب ابن البانی کو بھی یہ لکھنا پڑا ہے کہ یہ شیخ جو ہے کہ من کن تو مولا فعلی مولا و حدیث کے ساتھ وہ کہتا ہے عجیب بات ہے شیخ نہ جناب کوئی تتبو کرتا ہے حدیث کے اندر نہ تحقیق کرتا ہے اور ایسے بس اندازے سے اپنے احکام جاری کر دیتا ہے ہاں، غلطیاں تو ہیں نا ہاں۔ غلطیاں حضرت غلطیاں گلیز غلطیاں ہیں خالی غلطیاں نہیں ہیں عقیدے کی غلطیاں جس سے بال مدل کہنا پڑتا ہے اس کو کرے آپ مجبور ہیں وہ جو ابن تیمیہ نے کہا ہے نا کہ وہ شادی کے بارے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ پیشاب کے لیے بیٹھے تو آدمی پیشاب کے لیے بیٹھے تو اس کو بھی بے درد کے ساتھ تشویری دی آپ ہاں، سارے مسلون میں کس کے ساتھ تشویری غلط ہے بدت یعنی اس عمل کو بدت قرار دیا ہے نا غالباً ہاں حضرت عبداللہ ابن عمر کو اس نے کہا ہے وہ ہاں، بالکل بالکل بالکل حضرت عبداللہ ابن عمر کا یہ عمل تھا نا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کے اندر اتباع کرتے تھے اس نے کہا ہے کہ یہ بدت ہے میں نے جب ابن تیمیہ کی مخالفت کی نا ہاں۔ تو میرا ایک شاگرد مجھ سے ناراض ہی ہو گئے اچھا وہ رسالہ شائع کرتا ہے وہ اس نے بائیکاٹ کر دیا خاص شاگرد میرا ہاں عقیدے والے لوگ ہیں یہ کے نام سے میرا خیال ہے سرات صلاۃ سکیم میں یہ عبارت ہے ہاں۔ ہاں، جو ہاں، اس کے اندر بالکل پھر اس کے اندر ہوگی اور اسی سے مجموع الفتاوہ کے اندر آئی ہوگی نہیں جی ہم تو میں میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے جو اسلاف ہیں نا اصل وہ تین سو سال تک ہی جو اصل دور ہے نا تین سو سال بات سمجھے بات سمجھے میری عرض یہ یہ بات یاد رکھنا تین سو تین سو سال تک اسلاف ماننا کہنا یعنی تب اتبا تبا تابعین تک جو ہے نا چلے آنا یہ جو حضرت یہ تو اجماعی بات ہے لیکن بات ہے ان کے مزہ ان کے عقیدے اور مذہب کی ترجمانی جو ہے وہ کس کی مانی جائے گی اختلاف یہاں پر آ کر پڑھتا ہے اب آپ کہتے ہیں ابن تیمیہ اور یہ حضرات جو ترجمانی کر رہے ہیں وہ صحیح ہے اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں ان کی ترجمانی جو امام ابو الحسن اشری امام ابو منصور ماتوریدی اور جناب جی بعض ہمارے جو یہ اخلاف ہیں یہ صحیح ترجمانی کر رہے ہیں اس کے اندر آپ کا اختلاف ہو جی، جی ابو الحسن اشر کی ترجمانی تو آپ نہیں مانتے ان کی تو کتاب البانا جو ہے نا مشہور اور مطبوع ہے جی جی, جی۔ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ گورشور بھی مانتے ہیں صفات بھی مانتے ہیں کچھ میری میری بات اور رہ گئے نا ماترودی اور مسور ماترودی یہ تو مجبور آدمی تھا میں نے بڑے یہ ہماری جو کتابیں ہیں نا آپ کے نزدیک مجھول ہوگا ہمارے نزدیک سب سے بڑا معروف ہے اور امام ہے اور ہمارے عقیدے کے برحق امام ہے اور ہم چیلنج کرتے ہیں میں چیلنج کرتے ہیں ہم کہ ان کے عقیدے کو سامنے رکھ کر کوئی بات کر لیں ہم سے نہیں وہ تو ٹھیک ہے کر لے ہاں۔ ایسا کرتے ہیں نا جی۔ ان کی حالات اب جب گرتے ہیں ہماری والی کتابیں ہیں نا نسما رجال کی ہاں۔ ان کی حالات نہیں ملتے نہ حافظ زابی نے ذکر کیے نہ اور کسی نے ہمارے میری بات سنیں کوئی بات نہیں کیا ہاں، حافظ زابی نے تو بڑے بڑے خوبصا کا بھی ذکر کیا ہے کیا ان کو کہیں دے کہ وہ اسلام کے اسلام رجال ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی یہ تو نہیں میری بات سنیں آپ اصحاب کے پاس اصحاب ابھی حنیفہ کے پاس دیکھیں کہ ان کا ذکر ہے یا نہیں اصحاب ابو حنیفہ ہے کون تحوی ہے اب اس طرح کے اصحاب کون ہیں کس نے کیا زیدی نے ذکر جو حدیث والے ہیں جی نہیں نہیں نہیں میں پھر کوئی ہاں۔ بات کر رہا ہوں میں تو ایمان سے رابی کے بعد باتیں جب پڑھتا ہوں تو حیرت میں گم ہو جاتا ہوں کہ حضرت یہ کیا کر رہے ہیں میں حیران ہوں کہ اب عبداللہ انصاری کا تذکرہ کیا تو کیسے کیا اور جناب ابن فورک کا ذکر کیا تو کیسے کیا اور ابن فورک کے ذکر کے اندر عجیب عجیب جناب ایسی لغویات ذکر کر رہے ہیں اوپر لکھ رہے ہیں کہ وہ کہتا ہے نبی پاک مر کر جناب ایسے ہو گئے اور جناب رسالت ختم ہوگی فلان جو وہ بات لکھ رہا ہے جس کو تمام جھوٹا کر رہے ہیں اور جناب کہتے ہیں وہ سب بکواس ہے ان کی طرف منصوبہ ہے جھوٹ الزام ہے ان پر اور نیچے لکھ رہے ہیں کہ پھر وہ اچھا آدمی تھا فلان تھا یہ کیسے عجیب بات ہے ادھر تو کفر ہے پھر نیچے اچھا آدمی تھا یہ تدار تناکار حضرت بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ عصمت کا مقام تو کسی کو نہیں دے سکتے لیکن پھر جی، جی۔ دیکھنا پڑے گا کہ کسی کی غلطیاں جو ہیں وہ اعتقادی ہیں اور عقائد کے اندر ایسی ہیں کہ جو اجماع کے خلاف ہیں اور جناب اہل سنت کے عقائد کے خلاف ہیں تو اس کو ہم بال مدل کہیں گے اگر اہل سنت کے اندر رہ کر ہیں تو پھر ہم کہہ دیں گے کہ یار یہ کا جی ماترو جی جب منصور صاحب پیدا ہی نہیں ہوئے تھے نا ہاں۔ جو سنت کے عقائد تھے نا ترجمان ترجمان کی بات کر رہے ہیں ہم امام ابو الحسن اشاری اور امام ابو منصور مادوریدی نے جس طرح کے اہل سنت کے عقائد کی ترجمانی کیا ہے ہم اسی کے قائل ہیں وہ آپ نے عالبانہ میں نے دیکھی اور عالبانہ کے متعلق ایک بات کہتا ہوں جی عالبانہ تمام تر جو ہے نا جی وہ امام صاحب کی تصنیف تعلیف نہیں ہے جو اس کے اندر باتیں ہیں ایسی کہ جو امام کی اپنی کتابوں کے دوسری کتابوں کے اندر جو مسلمہ ان کے عقائد ہیں ان کے بھی خلاف باتیں ہیں اور یہ امام جو ہے نا ابن السبکی نے طبقات شافیہ کے اندر لکھا ہے چند فصلیں اس کی صحیح ہے وعلیکم السلام چند فصلیں اور باقی میں بیچ میں الحاقی ہیں بات سنیں ایک میں ایک سے بات کرتا ہوں ایک موٹی سی بات کرتا ہوں یہ آپ ابن تیمیہ اور یہ ابن ابانا کے اندر بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہونے کی نوز باللہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ ہم ہاتھ اوپر اٹھا کر دعا مانگتے ہیں اللہ حول ولا قوت باللہ نمبر ایک اور دوسری وہ بات کہ فرعون نے کہا فرعون نے کہا انی لازم زبا لہٰذا ثابت ہوا کہ حضرت نے اس کو کہا تھا خدا اوپر ہے اللہ کیسی یار عجیب بات ہے یار یہ تو صحیح بات بڑی بات ہے حضرت حضرت سنیں کیا آپ اللہ یہ بات بتائیں اگر اللہ تعالیٰ کے متعلق حضرت موسا کلیم کا یہی عقیدہ تھا کہ خدا اوپر ہے اور آپ نے اس کو کہا تھا اللہ اوپر ہے تو جب اس نے یہ محل ٹاور تیار کرایا کروایا تھا اتنا بڑا کہ آج تک دنیا میں اس کا اس جیسا ٹاور جو ہے انگریزی تہذیب بھی مان رہی ہے تعلیم کو اس جیسا ٹاور نہیں بن سکا تو بات بتائے کہ فرعون جب اس پر چڑھا تھا تو حضرت موسا خدا کے خدا سے دور تھے نوز باللہ ذات خدا سے لب سمجھنا میرا ذات خدا سے دور تھے اور فرعون قریب ہو گیا تھا یہ سوال کا جواب نہیں دیں گے یہ سوال ہی آپ کا بدعت ہیں اللہ تمہارے کو تعالیٰ کے لیے جو ہے نا سنیے ہاں، سوال کو بدت کہہ سکتے ہیں کہ یہ سوال پہلے پیدا نہیں ہوا لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اس طرح کا سوال جو ہے وہ شریعت مطالعہ کے خلاف ہے نعمت الفدا تو آ گئی وہ تو کہہ سکتے ہیں اس میں کیا ہے سوال تو کوئی بھی پیدا ہو سکتا ہے آپ سوال کو بھی کہہ کر آپ کسی کو بد قرار نہیں دے سکتے یہ یاد رکھنا پاس اور جو نہیں لیکن یہ آپ کی جو بات ہے نا کہ ابو الحسن شریف بھی آپ کو جو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ کتاب اس کی جو اس نے ساری اس نے لکھی ہاں جی۔ یہ بات ابھی غلط ہے یہ تو مشہور ہے بھائی آپ مجموع الفتح میری بات سنیں آپ مجموع الفتح اور جب بات آئے کسی کے خلاف ہاں؟ آپ نے وہ دیکھا ہے اتنا ساری کتاب تبین اور قصب مختری والی کتاب بالکل دیکھیے بالکل دیکھیے آپ اس کے اندر جو دیکھیں آپ دیکھیں ہاں، اسی سے اسی سے دلیل لے لیں جی۔ جب اس کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے جہت مکان کوئی ثابت نہیں ہوتا اور ادھر جہت ثابت ہو رہی ہے یہ کیا چکر ہے زبین کے اندر جہت ثابت کر کے دکھائیں آپ نہیں زبین میں علی کو جو ہے نا اس نے البانہ البانہ کا ایک صفحہ کا ایک صفحہ انہوں نے پہلا دیا ہے لیکن علی پھر میں بھی یہی دعویٰ کر رہا ہوں کہ چند فصلیں اس کی ثابت ہے باقی نہیں ہے یہ تقی ابن سب، ابن سبکی رائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ انہوں نے یہ طبقات شاخر کے اندر تصریح کیا تصریح کی ہے کہ جی جی انہوں نے تصریح کیا چاند فصلیں ہیں صحیح اس کی بس یہ اخلاق ہاں جی, جی۔ یہ جو ہے نا ان کو آپ نے اپنا بنایا ہوا ہے نا اسلامی اخلاق سبحان حضرت لیکن بات یہ ہے کہ وہی حق پرستی پر آئے میں حق پرستی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ اس کے اندر جو یہ بات لکھی ہوئی ہے آپ یار خود بتائیں یار میں پھر وہی کہتا ہوں وقت جد وقت وہ سجدہ کر اور قریب ہو جا جب ٹاور بنایا اوپر چڑھ گیا وہ خدا سے قریب ہو گیا کلیم نیچے ہے خدا سے دور ہے یہ کیسا ظلم عظیم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ علی یونس بن متا یونس بن متا پر مجھے فضیلت مت دو کس بات میں کہا ہے بتائیں آپ یہ کیوں حضور نے ناج کی ہے بتائیں اس ناج کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہی ہے نا کہ لوگ یعنی توہین نہ کریں علیہ کی نہیں توہین نہیں فضیلت آپ فرما رہے مجھے فضیلت مت دو یہ نہیں کر رہے کہ توہین نہ کرو آپ فرماتے مجھے فضیلت نہ دو ہاں، کیا مطلب ہے فضیلت نہ دینے کی اس کا نقطہ وہی ہے جو امام الحرمین نے لکھا ہے جو آپ جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے بتایا تھا کہ میاں اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضور عرش پر پہنچے حضرت یونس مچھلی کی تہ کے اندر تھے تو مت یہ سمجھنا کہ حضرت یونس خدا سے دور تھے اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی ذات کے قریب تھے عرش پر پہنچنے کی وجہ سے یہ مسافت اور بوجھ جو ہے نا یہ خدا اور مخلوق کے درمیان ثابت کر کے اور کہنا حضرت یونس دور تھے تو اس طرح فضیلت مجھے مت دینا کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرما رہا ہے لے من آیاتنا یہ نہیں فرمایا لنور یا نورے یا ہوا شخص ذات آنا یہ نہیں کہنا ذات کے یعنی دکھانے کے لیے ہم نے سیر کروائی اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے سیر کروائی ہے محض اس لیے تاکہ اس کو اپنی آیات دکھائیں آیات اور رب آیات میں بڑا فرق ہے کیونکہ رب کو رب کی دید کے لیے سیر نہیں کرنی پڑتی دیکھیں حضرت سیدنا موسا کلیم اللہ علیہ السلام پہاڑ پر اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس وقت دور رہ کر اللہ سے کلام کر رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں انی ذاہب الا ربی ملک کے شام کی طرف جا رہے ہیں اور انی ذاہب الا ربی کہہ رہے ہیں ابن تیمیہ کے ٹبر کو اتنا ہی سمجھ نہیں آیا ابن تیمیہ کو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا لونڈی سے جاریہ سے کہ عین اللہ وہاں پر یہ مجاز بالحق کے قبیلے سے عین حکم اللہ عین سلطان اللہ عین ملک اللہ رسول اکرم صلی صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا تو یہ تھا ہاں جی یہ نہیں تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کہ خدا کدھر ہے اور دوسری بات اللہ کا یہی مطلب ہے کیوں مجاز میں کریا کیا ہے آپ ہاں۔ آپ کلام خدا سے کیسے بھاگتے ہیں آپ جب کلام عرب سے کیسے بھاگتے ہیں کلام عرب اور کلام خدا کے ساتھ تشریح کرنا پڑے گی جی این ہاں، اللہ جب کوئی آدمی کہتا ہے ہاں اللہ کریا میری بات سنیں واسال کریا کا کیا مانا ہوگا ہاں جی ادھر تو انل کریا ہے وہ تو اس میں دکھا ہے میں کیا انل کریا گیا بس انل کریا بستی ہاں. سے پوچھ اب بستی سے پوچھا جاتا ہے یہ بستی والوں سے پوچھا جاتا ہے یہ تمام لغت والے اجماع کر رہے ہیں بلاغت والے اتفاق کر رہے ہیں کہ واس الحل القریا ہے یہ مجاز بلاسفا ہے اسی طرح وہاں پر بھی مجاز بلاسفا ہے کیوں اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرما دیا لہ سکا اس لیے اس جیسی کوئی چیز نہیں جب کوئی چیز نہیں اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے تو آسمان بھی اوپر ہے ہزاروں چیزیں اوپر ہے جب تو جب ہے تو پھر تو اللہ تعالیٰ بے مثل رہا نہ بھی اس کے ساتھ کا ہو گیا سب چیزیں اس کے ساتھ کی اوپر والی ہو گئی تو میں کم اس لیے کہاں ہوا تو معلوم ہوا کہنا پڑے گا جس طرح امام ابن جوزی نے کہا ہے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لہ کم اس لیے آئے یہ بتا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی چیز میں مثل نہیں کہنا اچھا، میری بات سنیں جی، جی، گی آپ جی، فرمائے یہ دیکھیں نا کہ یہ جو حدیث ہے کہ این اللہ اس کے بارے میں کیا اہل لغت نے اجماع کیا کہ مراد اللہ نہیں ہے اللہ کا حکم حضرت میری بات سنیں متشابہات جو ہوتی ہیں ہمیشہ ان کو راجو کیا راجے کیا جاتا ہے محکمات کی طرف جب محکم آیت لئے سا کم آ چکا ہے تو آپ متشابہ کو اس کی طرف کیوں نہیں کرتے راجے کیوں نہیں کرتے کامیاب کا قصور ہے دیکھیے گا لے سکو سمیر بصیر بھی ہے اس کی صفات بھی ہے اللہ کی صفات ہے ہاں۔ اب شاہباز آپ ہم بھی کہتے ہیں سمی بصیر ہے آپ بھی کہتے ہیں سمی بصیر ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سما اور بسر لفظی اشتراک ہے مانوی نہیں ہے مانوی اشتراک نہیں ہے اس کی حقیقت اور ہے ہماری حقیقت اور ہے حقائق میں اختلاف ہے لیکن ابن تیمیہ اور اس کے جو ہیں وہ ابن عبدالحادی وہ کہتے ہیں قدر مشترک ہے نوزب اللہ ذالک مانے کے اندر بھی شرکت ہے حقیقت میں بھی شرکت کچھ نہ کچھ تو ماننی پڑے گی یہی کفر ہے یہی شرک ہے یہی ظلم عظیم ہے حضرت نہیں وہ اس طرح نہیں کرتے ان کی کیوں نہیں کرتے یار کیا کرتے نہیں اگر وہ عبارت ملے تو دیکھیں گے اس میں انٹرسٹ سننا مراد ہوگا مثال کے حضرت کیا ہو اللہ کے بندے پھر وہی بات میں کہہ رہا ہوں سننا سننا صرف اور صرف ہم کہیں گے لفوی شراکت ہے مانوی اس کی حقیقت اور ہے ہماری حقیقت اور ہے اور اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ اور مخلوق حقیقت میں کہیں شرکت کرتے ہیں تو یہی شرک ہے ہاں، ہاں، یہ تو نہیں کہتے ہاں، تو ابن تعمیر تو یہی کہہ رہا ہے وہ قدر مشترک والا یہی کہہ رہا ہے ابن تعمیر بھی یہ کہتا ہے وہ کہتا ہے صرف کیفیت کا پتہ نہیں وہ یہ نہیں کہ وہ کہتے ہیں صرف کیفیت کا پتہ نہیں حضرت یہ کتنا ظلم عظیم ہے وہ کہتے ہیں صرف کیف معلوم ہے کیف کا پتہ نہیں مخلوق کا سننا معدود سننا ہے ابھی میں ہاں، ہم کہتے ہیں مانا جی ہم کہتے ہیں مانا جو ہے معلوم نہیں ہے اس کا جو ظاہر ہے تفویض کا عقیدہ یہ ہے کہ جو ظاہر ہے جو ظاہر ہے وہ مراد نہیں ہے کیونکہ ہمیں اس کی حقیقت معلوم نہیں ہے ہاں یہ ہے کہ جو اللہ کی مراد ہے اس کو ہم مانتے ہیں ہمارا یہ عقیدہ ہے جو اللہ رسول نے مانا لیا ہے ہم اس کو برحق مانتے ہیں بس ہمارا یہ عقیدہ ہے آپ نے یہ بھی کبھی اور کیا کہ معطلا اور جامعہ کا کیا ہے کس کا معطلا جو ہے اور جامعہ معطلا جی،, جی جی جی جی وہ کہتے ہیں معطلا اور جامعہ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک وہ کہتے ہیں ایسی کوئی چیز ہے نہیں ہم کہتے ہیں وہ ظالم چیز ہے حقیقت معلوم نہیں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے ہم کہتے ہیں استوا مانو وہ کہتے ہیں استوا جو ہے یعنی ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی مراد جانتا ہے اس کے رسول مراد جانتے ہیں لیکن ساتھ یہ ہے کہ لہسا کمسل اصل شہن وہ پاک ہے حقیقت اور مانویت کے اندر کوئی شرکت نہیں ہے وہ کہتے ہیں یہ ہے ہی نہیں تھدے سے تھے چیز ہی نہیں ہے یار یہ کتنا عظیم عظیم عظیم عظیم فرق اور پھر آپ اس سے یہ تجاول عرفانہ نہ بن جائے حضرت یہ کہیں سے نہیں وہ استفاع کا ہے انکار تو نہیں کرتے وہ تو ستاوی کرتے ہاں، نہیں نہیں حضرت کوئی بات ہے وہ تو لام تو آپ کو پتہ ہوگی میں لام الجام بھی میں جانتا ہوں یہ کیسی عجیب بات ہے میں تو ابن فہمیات کی باتوں پر حیران ہوتا ہوں کہ المتلا الجہمیہ یا آدمن کیسے بات ہے عجیب بات ہے کہ ایک ہے ہم صرف اللہ تعالیٰ کے عرش پر تمکن اور اس کے قائل نہیں ہے خدا مانتے ہیں وہ کہتا ہے آدم کو پوچھتے ہیں اللہ اچھا ایک اور بات یہاں پر چھیڑتا ہوں یہ آپ کے لیے لطف اندوز ہوگی ہاں جی ابن تیمیہ کہتا ہے کہ بائن ان خلق ہی اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے اور بائن کا معنی یہ کرتا ہے کہ عرش کے پرلی طرف خدا ہے اور نیچے مخلوق ہے یہ ابن تیمیہ کا بالکل مسلم عقیدہ ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ لا خارج لا داخل ہے اچھا ابن تیمیہ کو اتنا سمجھ نہیں آ سکی بات کہ وہ کہتا ہے کہ دیکھیں اگر لا خارج لا داخل کہیں گے آواز آ رہی ہے اگر وہ کہتا ہے کہ اگر لا خارج لا داخل جو ہے نا اگر کہتے ہو تو پھر تو معدوم ہوا کیونکہ جو لا خارج لا داخل ہو تو وہ تو بالکل معدوم ہوگا کیسی عجیب بات ہے اس کو پھر وہ کیوں وہ کہتا ہے ارتفاع زدین ہے اب یہاں پر منطقی چلے گی ارتفاع زدین اس کو پہلے پوچھو زدین کس کو کہتے ہیں اور کیا ارتفاع زدین بحال ہوتا ہے اس کو اتنا پتہ نہیں اجتماع زدین محال ہوتا ہے ارتفاع زدین محال نہیں ہوتا اور ہمیشہ ارتفاع زدین اس وہاں پر محال نہیں ہوتا کہ جہاں پر چیز کا زدین دو زد دو یا ایک دن کے ساتھ اتصاف ناممکن ہو ہاں جی جہاں پر اتصاف ممکن ہو وہاں پر جہاں پر اتصاف ناممکن ہو وہاں پر دونوں ضد نہیں پائے جائیں گی جیسے یہ دیوار ہے دیوار ہے جمادات ہیں ان کو نہ عالم کہہ سکتے ہو نہ جہل کہہ سکتے ہو کیونکہ ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے اقتصاف کی نہ علم کے ساتھ نہ جہل کے ساتھ اسی طرح جو جمادات ہیں جو حوالات ہیں ان کو مومن کا اثر نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان کے اندر اتصاف بل ایمان کیونکہ کفر کو ضدے ہیں تو اس کو اتنا ہی پتہ نہیں چل سکا اور بن شاخ الاسلام بیٹھا لوگوں نے اس کو شاخ الاسلام بنا دیا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یار عقیدہ تو لا خارج لا داخل اللہ تعالیٰ خروج کے ساتھ متصف نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ دخول کے ساتھ متصف نہیں ہو سکتا جب نہیں ہو سکتا اس کو لا خارج لا داخل ہی کہنا پڑے گا نہیں وہ نہیں کہتے وہ کہتے جی جی جی جی بالکل بالکل بالکل بر حق ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ماننا لازم ہے اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کے اندر صلاحیت نہیں ہے نوز از میں ان چیزوں میں سے کسی چیز کے ساتھ اتفاق کی آپ کیا کر رہے ہیں تو پھر ایسا اچھا، یہ مجھے بتائیں کہ جب ایک آدمی جب اس کو اللہ کے بارے میں خیال آتا ہے تصور آتا ہے ہاں، خیالات سے وہ پاک ہے یاد رکھنا خیالات سے اللہ تعالیٰ پاک ہے انسان کو انسان کو خیال آتا ہے انسان کو جی، جی۔ اللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے کرنا چاہتا ہے ہاں، اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے تو اس کی نظریں اٹھتی ہاں، سنیے سنیے سنیے صرف و صفات کا خیال بلّہ کرنا ہے ذات کا خیال نہیں آ سکتا ذات خیال سے پاک ہے اے طرف کے آس و خیال و گمان و ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں صرف اسماء و صفات جو اللہ تعالیٰ کیا ہے ذات کا ذات کا جو ہے نا وہ ذات کی معرفت ہمیشہ یہ کائنات جو ہے نا کائنات یہ و صفات الہیہ کا مظہر ہے اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کے افعال جو ہے نا فیل جو ہے فیل الہی ظاہر ہے فیل سے اسماء و صفات کا پتہ چلتا ہے اسماع و صفات سے ذات کی دھندلی سی معرفت آتی ہے اس ذات کی معرفت اس کی حقیقت تہ تک پہنچنا تو ممکن ہی نہیں ہے جب ممکن نہیں ہے تو پھر یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جب کسی کو خیال آتا ہے تو ذات کے متعلق جب حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ مکتوبہ شریف میں فرماتے ہیں فرمایا جو خیال آئے دل کے اندر تیرے اس کو لا کے ساتھ نفی کر وہ خدا نہیں کیونکہ خیال مخلوق کا کہاں بیٹھے ہوئے حضرت یہ سنیے قرآن پاک فرما رہا ہے وس الب ہی خبیرہ ہی فس الب ہی خبیرہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ اللہ تعالیٰ کے متعلق پوچھنا ہے نا تو کسی مارفت والے سے پوچھ خبر والے سے جو اس کی خبر رکھتا ہے جو مولوی طبقہ ہے یہ تو بیچارہ پڑھتا ہے تو اس کو پڑھائی سمجھ نہیں آتی پوری خدا کا پتہ کیا آر آرفین لوگ جو ہوتے ہیں وہ صحیح بتاتے ہیں یہ جی؟ رسول ہے ہاں۔ اس کے بعد صحابہ اکرام ہے ہے ہاں۔ ہاں، وہ وہی تو حضرت یہ تو ماننا پڑے گا میں نے آپ کو ایک سنائی تھی بات ہو جی۔ سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تاکی کی آپ نے کہتے ہیں آسمان دنیا زمین سے آسمان دنیا تک پانچ سو سال کا جی اس کے اوپر والے آسمان پر تک پانچ سو سال کا فاصلہ لائے ایسا کرتے کرتے سات آسمان بینڈ کی پھر اسے کرسی تک پانچ سو سال کا ہے اس کے اوپر جو ہے نا اللہ رب العزت عزت یہ نہیں سنو سنو خدا کے ہاں جی۔ دو فوقیت مکانت ہے یہاں پر مراد ان کی فوکیت مکان یاد رکھنا کوئی کو کوئی کہہ نہیں سکتا ممکن ہی نہیں ہے کسی طلب صالح سے مجدد الفسانی فرماتے ہیں جو خدا کو عرش پر جہت اور مکان کے ساتھ کہتا ہے کہ وہاں پر ہے اور ادھر ہے اللہ تعالیٰ ادھر ہے ایسے فرمایا وہ خدا کی معرفت رکھتا ہی نہیں ہے اللہ کی معرفت رکھنے والا وہ یہ بات کہہ نہیں سکتا فوکیت مکانت بر حق ہے ارتفاع مکانت برحق ہے ہر چیز سے بلند ہے عالی ہے اور لوگ اس کی صفت ذاتی ہے لیکن یہ کہنا کہ او ادھر بیٹھا انی ظاہر ربی یہ کیسے عجیب بات ہے حضرت ابراہیم خلیل خلیل فرما رہے ہیں میں رب کی طرف جا رہا ہوں بتاؤ ملک کے شام کی طرف جانے والا کیسے کہہ رہا ہے ربی اگر کہیں کہ رب ادھر ہے تو عین اللہ کا پھر مسئلہ حل ہو جائے گا کہہ دیں آپ آپ کہہ دیں کہ شام میں اللہ تعالیٰ بیٹھا ہوا تھا اور آپ فرما رہے انی ذاہب اللہ ربی ارے یا کیا بات ہے ابن تیمیہ کو کیا جہالت جو ہے نا وہ لپٹی ہوئی تھی کہ اس کو اتنا ہی پتہ نہیں آج شیخ الاسلام کیسے بنا دیا جیسے اے ادھر ہے ادھر الا ربی ہے اگر ادھر نہیں مجاز بلاس مانتے تو ادھر بھی نہ مانے اور پھر کہیں کہ آپ خدا ملک شام میں بیٹھا ہوا تھا کیا کہیں گے بتائیں مراد کہاں سے آ گئی آپ تو مراد کے قائل نہیں آپ تو تعویل کر رہے ہیں خدا صفات میں تعویل حرام ہے تعویل حرام ہے کیوں تعویل کر رہے ہیں بتائیں اگر یہ آپ کرتے ہیں تو عین اللہ کے اندر ہم بھی کریں گے ہمارے جواب یہ عین اللہ کے بارے میں مجھے تعویل بتا دیں تعویل یہی ہے ارے خدا کے بندے قرآن فصل بازو بہادا جب کہہ رہے بات سنیں اناہب اللہ ربی وہاں پر یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ مکان رب کی طرف جا رہا ہوں جب الا ربی ہے تو اے نوا کا مسئلہ الحمد حل ہو گیا ادھر سے آپ ابن تیمیہ کو نکالیں ادھر سے میں نکل جاؤں گا وہ تو یہ جو ہے <laughs> دیکھنا ہے اگر تفسیر دیکھنا ہے تو الحمد للہ ادھر بھی تفصیلیں پھر ہمارے ساتھ ہے کہ اللہ ملک سنیے کیونکہ زمین پر جو ہمارے بزرگ لوگ اوپر اور عوام سنیے بلکہ میں امام یہ اماموں کی کتابیں پڑھتا ہوں اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جناب عوام کے دل کے اندر دل دماغ کے اندر اللہ تعالیٰ کے متعلق جو نظریہ ہے اسی کو ماننا چاہیے بس ہاں جی وہ وہ میں نے عوام سے ہزار کتنے آدمیوں سے میں نے پوچھا وہ جب کہتے ہیں خدا وہ اوپر والا دیکھ رہا ہے میں نے کہا کیا بتا رہے ہو کیا خدا کو تم اوپر سمجھ وہ کہتا ہے جی حضور تو خدا تو ہر طرف ہے ہر جگہ ہے ہر طرف خدا تو بس ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی بادشاہی اوپر ہے کیسی عجیب بات ہے عوام کا ہے کوئی بھی نہیں کہتا ایمان سے یار میں میری بات سنیں میں اس مسئلے کے اندر بالکل سچا ہوں نقل بالکل صحیح کر رہا ہوں میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں نے اگلے دن ایک افطاری کے اندر ایک شخص کے ساتھ یہ شیخ تھا ہمارے بابا جی بازار سے تو میرے اس نے کہا جو خدا اوپر والا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے میں نے کہا اوپر والے کا کیا مطلب تم یار ایمان سے بتانا کیا کیا سمجھتے تم اس نے کہا جی ہر طرح وہ اوپر والا یہ تھوڑا ہے کہ جناب وہ صرف اوپر وہ اللہ تعالیٰ اوپر بیٹھا ہوا آپ یہ تھوڑا سمجھتے ہیں میں نے کہا یہ ٹھیک ہے بات تو یہ تو عقیدہ بالکل صحیح ہے آپ دیکھیں یہی عقیدہ جو ہے نا کہ اللہ تبارک کے متعلق جو کہا جاتا جاتا جاتا ہے ہے ہے یا عام اشارہ اوپر کو پتہ کیوں کیا اس وجہ سے کہ جو کائنات نیچے ہے نا یہاں پر دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے حکومت سلطنت مخلوق کو دے رکھی ہے یہاں نیچے کی تو اگر نیچے کے متعلق کہیں گے کہ جس کی بات سے ادھر ہے تو توحید خالے سامنے نہیں آئے گی جب اوپر کہیں گے اوپر کسی کی حکومت جو ہے وہ عطائی بھی نہیں ہے جب نہیں ہے تو ہر کسی کا ذہن جائے گا جس کی حکومت اوپر ہے حضرت سیدنا کلیم اللہ علیہ السلام نے بھی یہی بات کی تھی انہوں نے کہا رب السماوات والا اب جب رب السماوات کا لفظ بولا تو وہ لانتی یہ ذہن رکھتا تھا جو ہے وہ مجسمہ والا اور جناب جی یہ ابن تیمیہ والا اس اوپر بیٹھا ہوا ہے بناؤ جی چلے کیونکہ اس نے کہا دیا رب السماوات حالانکہ وہ تو آسمانوں کا رب کہہ رہے ہیں پروردگار یہ تو نہیں کہہ رہے وہ اوپر ہے سمجھ آ رہی ہے حضرت جی سمجھ لے وہ یہ ہے اگر آپ اگر آپ سلیم التبا سلیم التبا ہونے کا ثبوت دیں گے تو انشاءاللہ شاء العزیز بات دل کی اتھا گہرائیوں تک پہنچ جائیں گے آپ اچھا یہ این اللہ کے بارے میں مجھے کوئی ایک حوالہ بتائیے گا جو چار پانچ سو سال ہے نا جی، جی، اسلام کے جی، میری بات کس نے یہ بیان کیا سنے سنے سنے آپ پہلے حضرت امام مالک کو مانتے ہیں جی ہاں امام مالک رحمہ اللہ نے وجا ربو کا یہ کیا بتائیں عمر ہے عمر ساتویں جلد تمہید کے لیے چل دیا میرے بیٹے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں میں تمہید جب پڑھتا اصل حضرت نکل فنن رجال لکل فنن رجال جب سند کی بات ہو میری بات سن جب سند کی بات ہو اور جناب جی ہے تو اس کے اندر تو آ جاؤ ان محدثین کی طرف اور لیکن جب ایسے عقائد کی بات ہوتی ہے نا تو عقائد کے علیحدہ مرد ہوتے ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے یہ تمام صلاحیتیں بخشی ہوتی ہیں سبحان اللہ کہ جو عقیدے کی روح جانتے ہیں اور جناب جی ابو اب ابن عبد البر صاحب جو ہیں یہ محدث ضرور ہیں لیکن میں حیران ہوں کہ انہوں نے اپنی کتاب طلاق و تاروں سے بھر دی ہے ہے جی وہ خود بندہ ان کی کتاب پڑھ کر عقیدہ نہیں بنا سکتا ادھر فرما رہے ہیں نوائم بن حماد نے کہا کہ نوائم بن کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نزول اس کا ایسے آتا ہے جب نزول ہاں جی منتقل ہوتا ہے ادھر سے آپ فرماتے ہیں ابن عبد البار کہ یہ تو ظلم ہے نہیں نہیں نہیں یہ غلط ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے ہاں جی یہ تو مخلوق کی صفت ہے نوعیم یہ فرماتے بھی نہیں ہے اچھا نہیں یم ذلو بذاتی یم ذات ہی اب یہ آ گئی ہے یہ تمہید پڑھ رہا ہوں میں ہاں جی ساتویں جلد نمبر ایک سو چودہ پر ہاں جی متعلق ہاں ہاں ہاں۔, ہاں سنیے سنیے سنیے سنیے ہاں۔ حدثنا احمد بن خالد حدثنا یحیی بن عثمان بن صالح بن مصر سمعت نو بن ما دو ہی شخص ہیں جو ان یعنی کے دوست کے درمیان دو سفر نہیں ہو سکتے نہیں میرے جو ہے جو ہے نا یہ تو پانچویں صدی میں گزرے ہیں حضرت میری یاد کو سنا ہاں تو یہ کیا کہتے ہیں حدثنا احمد بن خالد ہاں، جی جی جی جی وقال اخرون ينزل بذات اخبرنا احمد بن عبد الله ان اباه اخبره قال حد یہاں سے چل رہی ہے احمد بن عبداللہ ہاں, ہاں، یہ چاہے کوئی ہے ہاں تو یہ روایت تو مجھے مشکوک نظر آتی ہے اچھا وہ امام مالک کو بتایا کہ امام امام مالک وہ کیا فرماتے ہیں ہاں، اچھا، سنیے یہ ثابت نہیں جو آپ نے کہا جی، جی۔, جی جی جی جی جی نہیں یہ ثابت یہ تو نہ کہیں کہ ثابت نہیں ہے وہ ان کے نزدیک ثابت ہے آپ کہتے ہیں ثابت نہیں ہے انہوں نے استدلال دیکھا استدلال میں قائم کیا جب استدلال میں بات لا رہا ہے اس کا مسئلہ مطلب ہے ان کے نزدیک ثابت ہے آپ کے نزدیک چاہے ہو نہ ہو نہیں وہ صرف مجرد روایت جو ہے یہ میں اچھا نہیں ویسے ویسے اچھا یہ بتاؤ چلو اس کو نہ مانے کیا ابن تعمیر کا نزول نہیں کہتا تو اور کس کا کہتا بھائی اس کا تو مطلب ہے وہ کہتا ہے نزول بھی ذات ہے ذاتی نزول ہے اور کرسی پر ہے کرسی قدم رکھے ہوئے ہیں فلان فلانیہ نوز بلّہ یار کیا کیا ایسے ایسے الفاظ ہے ہاں وہ تو وہ تو موزل قدم ہے کیسے یعنی اللہ تعالیٰ قدم رکھے ہوئے نوز بلّہ یہ کہاں ہے نہیں وہ آثار کے بارے میں کیا خیال ہے جو آثار ہے آثار کی آثار کی تعویل واضح ہے موزل قدم ہے کا معنی صاف واضح کر دیا گیا وہ فرماتے ہیں کہ موضوع القادمین جس طرح کے یعنی کرسی چھوٹی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ کرسی چھوٹی ہے عرش بڑا ہے جس طرح کے موضوع القادمین چھوٹے ہوتے ہیں اور کرسی بڑی ہوتی ہے حضرت یہ ہے تعویلات تو اب یعنی الحمدللہ ہمارے مشاہد نے ہمارے بزرگان اخلاف نے انہیں اچھا یہ جناب جی ان کا سن لیجئے امام مالک امام مالک رحمہ اللہ ان اللہ ينزل فی اللہ لیلہ سمائی الدنیا جی اس کے تحت فرماتے ہیں فقال مالک یت نزل امر صفا نمبر ایک سو تینتالیس یہ جلد کون سی ہے جلد سات دیکھو جی ذرا ہم نے بات لکھو جلد سات صفا ایک سو تینتیس کن کوئی نہیں کن کوئی نہیں اچھا مجھے مطلب ریزی اترنا پڑا تھا مہمان آ گئے نا اچھا, اچھا، اس میں سند بھی بیان کی انہوں نے جی امام مالک تک سند بھی بیان کی ہے اتنا دوبارہ نے جی جی جی جناب یہ جو آپ نے ابھی پڑھی ہے نا جی جناب وقد قال سنیے وقد قال قوم من اهل الاثر ايضا انه ينزل امره وتنزل رحمته وروى ذلك عن حبيب كاتب مالك وغيره یہ حبیب قذاب ہے یہ سب نہیں نہیں نہیں اچھا۔ میں پڑھ رہا ہوں اچھا، اچھا۔ جو اس کی سند ہے وہ آگے ہے اچھا۔ انکارہ من ہم آخرون وقالو حاضر لیسا بشہ لیانا امرہ ورحمت اللہ یزالان جنزلان عبدا فی اللہ والنار وطال المالک الجبار اللذی اذا آراد امرن قابل وکن فیقن فیقن فیقن فیقن وقتا شاہ ویقتا سبر آمد من یشام مطالب وقاد روا محمد بن علی الجبلی وکان من ثقات المسلمین بالقیروان قال حدثنا جامع بن سوادہ بمصر قال حدثنا مطرف عن مالک بن انس انه سئل عن الحديث ان الله ينزل في الليلة الى سماء الدنيا فقال مالك يتنزل امره جامع بن سوادہ ہاں اچھا جامع بن سوادہ یہ پتہ نہیں کون ہے اس کو جانے جناب اس کو جانے ہیں جی۔ اور جناب جی جیل نمبر سات صفحہ ایک سو تینتیس کا آتا ہاں جی جی جی صفحہ ایک سو سینتالیس پینتالیس پینتالیس جی جی جی یہ کتنی جلد والا پچیس چھبیس جلد والا ہاں وہی پرانا جو چل رہا تھا نا جس پر تحقیق ہے اس کی صدیق کی میرے خیال میں جی۔ اچھا تو ایک اور بھی بات ہے یہاں پر جو اچھا یہ جو کہ دیکھیں یہی جو امام مالک سے روایت ہے نا حضرت کیسی عجیب بات ہے امام جو ابن تیمیہ عام دیتا ہے استفاع معقول یا معلوم ولقیف و مجہول اسی کے اندر میں یہ کتنا اضطراب اس کی روایت کے اندر موجود ہے ایک سو اٹھتیس صفحے پر تمہید کے اندر ہے وکیل مالک علی الرحمٰن استوا کیف استوا فقال مالک رحمہ اللہ ہُو معقول و کیفیت اچھا ادھر آ گیا معقول کلام سمجھ آ رہی ہے نا جی جی اچھا پھر ایک سو اکاون پر ایک سو اکاون پر کیا ہے یہاں پر یہ صنعت کے ساتھ پیش کر رہے ہیں اخبار محمد بن عبد الملک کالا حدثنا عبداللہ بن یونس کالا حدثنا بقی بن مخلد کالا حدثنا بکار بن عبداللہ قرشی کالا حدثنا مہدی بن جعفر مالک بن انس انہو سالو عن قول اللہ عز وجل الرحمن وعلا شستوا کیف استوا کالا فاطرہ کا مالک ثم کالا استواؤہو مجھول اللہ اکبر و کبیرہ یہ کہاں چھپا پڑا ہے استوا مجول وال فیل امن ہو غیر و ماکو وال فیل امن ہو غیر و ماکو اس کو دیکھیں جی, جی یہ روایت ہو یا تو اس کی غلطی ہے حضرت یہ ساری اسی وجہ سے میں آپ کو کہتا ہوں اور رحمان علی العرش استوا صرف اسی چیز سے جی۔ جو روایت آپ پیش کر رہے ہیں نا جی، جی۔ اس کی ایک ایک راوی کو چیک کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے <laughs> لال ہوگا نا جی آپ یہ کریں آپ کریں گا ہاں۔ ابھی میں نے آپ کا ایک رد لکھا ہے لیکن میں نے اس میں نام نہیں لیا آپ کا اچھا۔ وہ بیکی والی جو حدیث ہے اس کی تحقیق کر کے نا ہاں۔ اس پر کچھ مزید اب اس پر نہیں وہ سو ہے کہ وہ اب عائشہ اور باقی جو رہے ہیں وہ بھی ساتھ ملانا ہے فقط ان پر نہیں میرا صرف استدلال زبیر بن عوام سے نہیں ہے یہ باقی روایات سیاح سے بھی موجود ہیں ہاں یہ تمبی یہ تمبی میری ہونے کے بعد پھر آپ راج لکھنے کے وہ دوسری بات نہیں وہ یعنی اس میں تو آپ کے نام کا نام نشان نہیں ہے نا میرے نہیں دیکھیں دیکھیں یہ خیانت قرار پائے گی کہ میرے باقی مستدلات سے آپ سرفر نظر کیوں کر رہے ہیں بھائی باقی مسلسلات آپ کے جو ہے نا وہ دیکھیں گے اصل دلیل تو آپ کی یہ تھی اس دن پیش کی آپ نے اور اب جو ہے دوسرے جو آگے ہیں نا مستقلات ہاں